السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی اور جنگل میں بھلا کون ہوتا ہے جی شیر جانور ہاتھی بندر زرافہ اور دوسرے بڑے چھوٹے جانور پرندے اور کیڑے مکوڑے کہانی کا عنوان ہے شیر کا بچہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے حمزہ کا نے ایک شیر کے بچے کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوا اس نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تو شیر نے اسے یہ کہہ کر رخصت کیا میرے پیارے بیٹے انسان ایک بہت خطرناک اور چالاک مخلوق ہے اس سے بچ کے رہنا شیر کے بچے نے سوچا ابا کے خیالات بہت پرانے ہیں میں خود دیکھ لوں گا انسان کیا چیز ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ سوچ کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑا وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک بڑا موٹا لہیم شہیم ہاتھی ملا کہیں یہ انسان تو نہیں شیر کے بچے نے سوچا اس نے ہاتھی سے سوال کیا جناب کیا آپ انسان ہیں ہاتھی نے جواب دیا ہاں نہیں نہیں انسان تو بہت خطرناک ہوتے ہیں ہم ہاتھی اتنے طاقتور جانور ہیں مگر وہ ہم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ہم پر سواری کرتے ہیں شیر کا بچہ آگے بڑھ گیا چلتے چلتے اسے ایک اونٹ نظر آیا کیسا لمبا تڑنگا اور عجیب و غریب جانور ہے شیر کے بچے نے سوچا اس نے اونٹ سے پوچھا کیا آپ انسان ہیں <laughs> ارے بھائی یہ انسان کا نام کیوں لے رہے ہو اونٹ نے گھبرا کر کہا اگر کسی انسان نے مجھے دیکھ لیا تو میری ناک میں نکیل ڈال کر مجھ پر بھاری سامان لاد دے گا اوہ یہ ڈر پوک جانور شیر کے بچے نے سوچا اور ناک چڑھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا کچھ دور اسے ایک بیل ملا جو اطمینان سے گھاس چر رہا تھا اس نے بیل سے اپنا سوال دہرایا جناب کیا آپ انسان ہیں انسان کا نام سنتے ہی بیل پرکھے کی طرح گھوم گیا <laughs> کہاں ہے انسان کہاں کہاں اس نے گھبراہٹ سے پوچھا وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم شیر کے بچے نے جواب دیا تو تو تو تو پھر تم نے انسان کا نام کیوں لیا بیل غصے سے بولا تمہیں معلوم ہے اگر میں انسان کے ہاتھ لگ گیا تو میرا کیا شر ہو گیا وہ مجھ سے سارا دن دھوپ میں ہل چلوائے گا میں مر جاؤں گا میری کھال سے اپنی جوتیاں بنوائے گا غصے اور پریشانی سے بیل کا سانس پھول رہا تھا ہاں، بے وقوف جانور معلوم ہوتا ہے شیر کے بچے نے سوچا اور آگے بڑھ گیا شیر کا بچہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک بڑا ہی نظر آیا <laughs> کیسا عجیب جانور ہے شیر کے بچے نے سوچا اتنا دبلا پتلا اور کمزور اور یہ ڈھنگ سے چاروں پیروں پر کیوں نہیں چلتا ارے اس کی تو دم بھی نہیں ہے شیر کے بچے کو بڑھئی پر ترس آ رہا تھا آپ کون سے جانور ہیں اس نے تمیز سے پوچھا <laughs> میں انسان ہوں بڑا ہی بولا یہ سن کر شیر کا بچہ بھونچکا چکا رہ گیا مگر میں نے تو سنا تھا کہ انسان بے حد خطرناک ہوتے ہیں وہ بولا بڑا ہی مسکرایا <laughs> ہم انسان کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے مگر ہاں ہم اتنے ذہین ہیں اور ہمیں اتنے کرتب آتے ہیں کہ جانوروں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے بڑا ہی نرمی سے بولا کہو تو تمہیں اپنا ایک کرتب دکھاؤں شیر کا بچہ دیکھنے پر فوراً راضی ہو گیا بڑائی نے اپنی آری اٹھائی اور درخت سے ایک مضبوط شاخ کاٹ لی پھر اس نے شاخ کو ایک طرف سے چیرا اور چیرے ہوئے دونوں حصوں کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی لکڑی کاٹ کر ایک سوراخ بنا لیا اپنا سر اس سوراخ میں ڈالو بڑھئی نے کہا کرتب دیکھنے کے شوق میں شیر کے بچے نے جھٹ اپنا سر سوراخ میں ڈال دیا بڑئی نے پرتی سے شاخ کے چیرے ہوئے دونوں حصوں کو ساتھ ملایا اور ان میں کیل ٹھونک دی اس طرح شیر کے بچے کا سر لکڑی کے بیچ سوراخ میں پھنس گیا پھر بڑئی نے لکڑی کو درخت کی ایک مضبوط شاخ سے کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے اوزار اٹھا کر وہاں سے چل دیا اب شیر کے بچے کی سمجھ میں آیا کہ بڑی نے کرتب دکھا کر اسے قید کر دیا ہے اس نے خوب سر پٹخا اور شور مچایا مگر بے سود کوئی فائدہ نہیں جب شام ہوئی تو شیر کا بچہ دھاڑ دھاڑ کر تھک چکا تھا اور سہما ہوا بیٹھا تھا اچانک اسے چڑیا جیسی آواز سنائی دی چو چو <laughs> ہاں کوئی نئی چڑیا یہاں نکلی ہے بہت خوش معلوم ہوتی ہے اس نے اداسی سے سوچا لیکن بجائے چڑیا کے اسے ایک اور انسان نظر آیا جو چڑیا جیسی آواز نکالتا ہوا چلا آ رہا تھا شیر کا بچہ بے چارہ ڈر کے مارے ایک طرف دپک گیا مگر سیٹی بجاتے ہوئے لکڑ ہارے نے اسے دیکھ لیا لکڑ ہارے کو بندھے ہوئے شیر کے بچے پر بہت رحم آیا اور اس نے اپنی کلہاڑی اٹھا کر ایک ہی وار میں اسے آزاد کر دیا شیر کا بچہ قید سے چھوٹ کر خوش تو بہت ہوا مگر حیران بھی ہوا اسے لکڑہارے سے پوچھا جناب آپ تو انسان ہیں اور آپ کو خطرناک بھی ہونا چاہیے پھر آپ نے مجھے آزاد کیوں کیا آدمی ہنسا <laughs> اس نے شیر کے بچے کا سر پیار سے تھپ تھپایا اور بولا <laughs> بات یہ ہے کہ ہم انسان جب ڈرے رہتے ہیں تو خطرناک اور ظالم ہو جاتے ہیں مگر جب ہم خوش رہتے ہیں تو رحم دل اور مہربان ہو جاتے ہیں میں تو اس جنگل میں بہت خوش ہوں پھر مجھے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے اور شیر کا بچہ ہنسی خوشی واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ